ہو گئی ہیں اچھا چلیے پھر آگے اگر گردانے یاد کر لی ہیں تو اب پتہ چلے گا آپ لوگوں کا کہتے ہیں نمبر پانچ نمبر پانچ فکرات ذیل کے معنی بتاؤ فکرات ذیل کے معنی بتاؤ لا یک لا یک مائک کو کر دیں جو اسکائپ کے اوپر مائک میں نے لے لیا بس لا يكتبون

کتب لکھنے کے لکھنا لکھنے کے لکھنا ہاں نہیں لکھتے ہیں ہاں۔ یا نہیں لکھیں گے وہ سب مرد نہیں لا یک نہیں لکھتے ہیں یا نہیں لکھیں گے وہ سب مرد نہیں لکھتے ہیں یا نہیں لکھیں گے وہ سب مرد تو لا یکتبونہ کا معنی کیا ہوئے نہیں لکھتے ہیں یا نہیں لکھیں گے وہ سب مرد نہیں لکھتے ہیں یا نہیں وہ سب مرد ہو جائے گا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی نہیں لکھتے ہیں یا نہیں لکھیں گے وہ سب ٹھیک ہے جی نہیں لکھتے ہیں یا نہیں آگے چلیے یس معاون یس معاون یس معاون یس معاون یس معاون ہاں، سمے یسما کو مطلب سننے کے معنی ہوتے ہیں تو کیا سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد یا سنیں گے آگے تعلمینہ تعلمینہ علیمہ یا علموں کے معنی ہیں جاننے کے جاننا تو تعلمینہ کے معنی کیا ہوں گے تعلمینہ ہاں تالمینا وہ سب عورتیں کہاں سے آ گئیں دیکھیں نا غور کریں تال ہاں جانتی ہے جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت وہ ایک عورت نہیں ہے تو ایک عورت وہ ایک عورت سے آ گئی واحد مونس حاضر کا سیگا ہے واحد مونس حاضر کا سیگا ہے اسی کہا تھا دیکھیں نا یاد ہونی چاہیے طریقہ کیا ہے تفلینا کا وزن ہے بالکل وہی ہے تفلینا الینا اچھا یقنا یکتبنا یکتبنا یکتب کے معنی لکھنے کے ہوتے ہیں تو یکتبنا کا معنی کیا ہوگا پھر اب سیگا بھی دیکھیں سیگا کون سا ہوگا اور معنی کیا بنیں گے یکتبنا لکھتی ہے یا لکھے لکھے لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں کتب یکتبو یکتبو یکتبان تبو یک تبا نے تختبو تختبان لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں یکتبنا غائب جمع مونس حاضر نہیں ہے جمع مونس غائب ہیں حاضر کیا ہوگا تک تبنا ہوگا یا کی بجائے تا ہوگا یک تبنا کی بجائے کیا ہوگا تک تبنا ہوگا تا آ رہی ہوگی شروع میں یہاں پہ کیا آ رہی ہے یا آ رہی ہے یا کیا ہے یہ جمع مونس غائب کی علامت ہے یک تبنا ٹھیک ہے جمع مونس حاضر ہوگا تو کیسے ہوگا جمع مونس حاضر دیکھیں گردان کریں پہلے یکتبو یکتبان یگ تو بانے یک تب یہ جمع مونس غائب کا سیکھا ہے جمع مونس غائب کا یکتبنا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا میں نے حاضر بتایا نہیں نہیں حاضر نہیں ہے یا ہے نا تو غائب ہے یہ تو جمع مونس غائب یک توبنا کیا ہے جمع مونس غائب کا سیگا ہے وہ سب عورتیں ہیں نا ٹھیک ہے نا یک توبنا یہ جمع مونس غائب کا ہے ٹھیک ہے حاضر کیسے آئے گا پھر دیکھیں پھر تک تبو تک تو بانے تک تو بونا تک تو بینا تک تو بانے تک تبنا کون سی آئے گا جمع مونس حاضر کا اور یک یا ہے یہ غائب کی علامت ہے تو کیا آئے گا جمع مونس ہاں تا والا حاضر کا ہوگا اور یا والا غائب کا ہوگا تو یہ یک کون سا ہے یہ یا ہے اس کا مطلب ہے یہ غائب ہے اچھا نم ناؤ نم نو نم نو روکتے ہیں یا روکیں گے ٹھیک ہے نا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک ہے نا نم نو نہیں ہے منع کیے جائیں گے نہیں ہے یہ حاضر معروف کا سیکھا ہے نم نو ہے نم نو نہیں ہے نم نو معروف ہے مجھول نہیں ہے منع کیے جائیں گے نہیں منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں روکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے اترکو تارا کا یت رکو سے اترکو یہ بھی معروف کا سیکھ ہے تارا کا رکو کا مطلب ہاں، چھوڑنا ہوتا ہے تارا کا یت رکو چھوڑنا اترکو کون سا کیا معنی گے ات اترکو چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت واضح مت کر لوں بس ٹھیک ہے اچھا جی چل آگے چلیے پھر ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو عربی میں ترجمہ کرو ہم لکھتے ہیں کہتا بھائی لکھنا ہوتا ہے تو ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں کتبنا کیسے ہو گیا ہم لکھتے ہیں ماضی نہیں ہے یہ میں ہم نے لکھا نہیں ہے ہم لکھتے ہیں مظاہرے ہے تو نقتبو نقتبو تبو وہ سب مرد جانتے ہیں وہ سب مت جاننا علیمہ یا لمو سے ہوتا ہے علیمہ یا لمح یا لمو سے کچھ نہ کچھ ہوگا یا لمو جاننا وہ سب مرد جانتے ہیں وہ سب مرد جانتے ہیں وہ سب مرد جانتے ہیں یہ کیا آئے گا یا علمونا یا علمونا آگے میں روکتا ہوں منع یم نہ ہوتا روکنا یم نہ روک میں روکتا ہوں میں روکتا ہوں اچھا جی امنا ہوا گیا اچھا جی اب یہ میں خود آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ ایک عورت روکتی ہے وہ ایک عورت روکتی ہے وہ ایک عورت روکتی ہے وہ ایک روکتی ہے منا یم نہ وہ ایک ارتھ روکتی ہے وہ ایک عورت روکتی ہے وہ ایک عورت روکتی ہے یم نو یم نان یم نو تم نو کیا آ جائے گا تم نو آ جائے گا تم نو یم نو نہیں آئے گا تم نو وہ ایک اور روکتی ہے اچھا یہ بھی میں آپ پوچھنے لگا ہوں اچھا تم سب چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو ترک کا یت رکو ہے نا یت رکو سے تم سب چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو تارا کا یت رکو یت رکو سے کوئی بنائیں گے یت رکو کو کوئی تم سب چھوڑتے ہو یترکو یترکان یترکونا تترکو تترکان یترکنا تترکو تترکان تترکونا تترکونا تترکونا نہیں ہے تترکونا تترکونا تترکونا تت رکونا اچھا جی وہ سب عورتیں سنیں گی سمی یس ماؤس یس ماؤ سننا وہ سب عورتیں سنیں گی یس ماؤ سے کچھ بنے گا وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب عورتیں یس ماؤ کی گردان کریں ذرا یس یس یسمعان یس معاون تس مئو تسمعنِ یس یسمانہ وہ سب عورتیں سنیں گی یسمانہ غائب کا سیکھے جمع مونس غائب کا کیا بنے گا یسما یا فلنا کی طرح یا فلنا کی طرح ہو جائے گا تو ایک عورت روکے گی روکنا کیا ہوتا ہے منا یمن ایک عورت روکے گی تو ایک عورت روکے گی تو ایک وقت روکے گی ہم نہ ہوتا نہیں سکتا کبھی بھی غلط سب غلط چل رہے ہیں تو ایک وقت روکے گی منع یمنا اسے یمنا یہی یفل یفل والی گردان میں دیکھیں کیا آتا ہے تو ایک عورت روکے گی یا فالنا کی یا فلوں کی گردان میں دیکھیں ذرا تو ایک عورت روکے گی تو ایک عورت روکے گی ہاں تم نعینہ تم نعینہ تفلینہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بس آج اتنا ہی آج اتنا ہی کل ہم دوبارہ بھی کریں گے اس کو کل میں نے آپ کو اس کا ٹیسٹ لینا ہے کل میں نے اس کا آپ کو ٹیسٹ لینا ہے اور یہ بھی باقی جو رہ گئے وہ بھی کراؤں گا اور اس میں اپنی مرضی سے بھی پوچھوں گا اس لیے یہ گردانیں یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی کرتے ہیں باقی پھر کل کریں گے لیکن اس کو یاد کریں آپ لوگوں نے صحیح یاد نہیں کیا ہوا ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مشکل نہیں ہے یاد رکھیے گا مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ذرا اس کو وہ کرنا ہے آپ لوگوں نے ذرا ہاں، اپنے آپ کو ذہن کھولنا ہے بھائی کیا کیسے کام کرنا ہے ادھر یہ کیا بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے ہاں، صرف تھوڑا سا ذہن کھولنا ہے اپنا انشاءاللہ اللہ ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں وہ ہوتا ہے شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے شروع میں مشکل پیش آتی ہے لیکن کیونکہ یہی گردان آپ کی بیسک گردان ہے مظاہرے والی اسی کے اوپر آگے بیس کرتی ہے ساری چیزیں اس کو اچھی طریقے سے کر لیں تاکہ وہ جو ہے